امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تقریباً چھ ہزار پانچ سو اٹھتر سال ہو چکے ہیں six thousand five hundred and seventy eight years تقریباً گزر چکے ہیں اور اس دن سے لے کر آج تک دنیا یہی تماشا دیکھ رہی ہے کوئی دنیا میں آتا ہے کوئی دنیا سے جاتا ہے کوئی اس دار فانی میں پیدا ہوتا ہے اور گھر گھر خوشیاں ہوتی ہے کہ ہمارے گھر پر ایک چراغ پیدا ہوا ہے ہمارے گھر پر آنکھوں کا نور پیدا ہوا ہے تو وہیں پر ایک گھر میں ماتم اور مرثیہ ہوتا ہے کہ اس گھر کا ایک شخص چلا گیا اس اس گھر گھر سے سے ایک ایک بہن چلی گئی جوان چلا گیا یہ دنیا اسی کا نام ہے آنے والے آ رہے ہیں جانے والے جا رہے ہیں اور آج تک دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں گزرا جو موت کا انکار کر کے بتلا ہے بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ایسے ایسے ٹاسک انسان کے سامنے آتے ہیں جسے وہ امپوسیبل سمجھتا ہے لیکن ہمت کر کے اور جوش میں آ کر انسان کبھی کبھی امپوسیبل کو پوسیبل بنا دیتا ہے بڑے بڑے ٹاسک کا مقابلہ کر لیتا ہے لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کا انسان کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ اس کی اپنی موت ہے کہ جب وہ موت آ جاتی ہے پھر انسان مقابلہ نہیں کر سکتا انسان لاکھ کوشش کرنا چاہے وہ موت کو اپنے پاس سے ہٹا نہیں سکتا اس لیے کہ یہ وہ حقیقت ہے کہ آج تک کسی نے اس کا مقابلہ نہیں کیا آئے ہو دنیا میں تو جانا پڑے گا پیدا ہوئے ہو دنیا میں تو ناپید ہونا پڑے گا جنم لیا ہے دنیا میں تو موت کا سامنا کرنا پڑے گا ایجپٹ کے کمانڈر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت دی تھی وہ حوصلہ دیا تھا پورا ایجپٹ ان کے کنٹرول میں ہے اتنی بڑی ملٹری اور آمی ان کی موجود ہے جب موت کے بستر پر پڑے ہوئے تھے تو آواز دے کر کہا اور یہ کہا کہ اے لوگو جاؤ میری ملٹری کو بلا کر لاؤ میرے آمی کو بلا کر لاؤ میرے فوجیوں کو بلا کر لاؤ ایک اعلان کرنا تھا پوری آمی ہتھیار سے لیس ہو کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی سب کے ہاتھ میں ہتھیار ہے ویپنز ہے اور کہا حضرت فرمائیے کہاں جانا ہے کس ملک کو کونکر کرنا ہے کس سٹی میں جانا ہے کس کو ختم کرنا ہے ہم آپ کے اشارے کے منتظر ہے حضرت عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سامنے دیکھو سامنے دیکھو وہ دیکھو موت کا فرشتہ میری طرف آ رہا ہے موت کا فرشتہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آنا ہے اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو کمون تیار ہو جاؤ اس موت کے فرشتے کو روک لو اسے میرے پاس مت آنے دو اور ختم کر دو اسے یہ جملہ کہنا تھا اتنی بڑی فوج کھڑی ہوئی تھی سب نے اپنی آنکھیں نیچے جھکا لی اور ان فوجیوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ کی جان جا رہی ہے آپ کی جان کے مقابلے میں ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں اپنی جانوں کو قربان کر سکتے ہیں اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں لیکن آپ کی جان کو جانے سے روک نہیں سکتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں بلایا تھا اسی بات کو یاد دلانے کے لیے کہ ایجپٹ کو تم نے کونکر کر لیا ہے تم بہت بڑے کونکرر بن گئے ہو لیکن یاد رکھنا اپنی موت کو مت بھولنا آج میں جا رہا ہوں کل میرے پیچھے تم بھی آنے والے ہو تو میرے بھائیوں موت سے کس کو یاری ہے آج نہیں تو کل اپنی باری ہے موت تو ہر ایک کے پاس آنے والی ہے وہ کتابوں میں ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ینگ لڑکا تھا نوجوان تھا ایک دن اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی میرے دادا کہاں گئے ماں نے کہا بیٹا تیرے دادا کا تو انتقال ہو گیا ہے اس نے کہا امی میری دادی کہاں ہے ماں نے کہا بیٹی تیری دادی بھی مر چکی ہے اس نے کہا امی میرے ابا کہاں ہے ماں نے کہا بیٹے تیرے والد کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس نے کہا امی جان میرے چچا کہاں چلے گئے ماں نے کہا کہ بیٹے تیرے چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس نے کہا ماں میرے ماموں کہاں ہے ماں نے کہا بیٹا تیرے ماموں کا بھی انتقال ہو گیا ہے اس نے جب یہ سب سنا تو کہنے لگا کہ ماں یہ گھر بڑا پلوتی گھر ہے اس گھر میں جو بھی آیا ہے جو بھی ہمارے گھر میں رہا اس پر موت آ گئی ہے میری دادی چلی گئی دادا چلے گئے ابا چلے گئے ماموں چلے گئے چچا چلے گئے اس گھر میں موت آتی ہے میں اس گھر میں نہیں رہوں گا میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا اس نے کہ اگر میں اس گھر میں رہا تو یہاں تو موت کا بہت آنا جانا ہے یہ موت مجھے بھی پکڑ لے گی وہ گھر چھوڑ کر باہر نکل گیا شہر کی گلیوں سے گزر رہا تھا ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل رہے تھے اور وہ بچے جب کھیل رہے تھے تو ایسے دوڑ رہے تھے اور مٹی کو اڑا رہے تھے کہ چاروں طرف ڈسٹ اڑ رہی تھی مٹی گرد و گبار ڈسٹ چاروں طرف ہوا میں اڑ رہا ہے اس نے جب یہ دیکھا کہ کافی مٹی اڑ رہی ہے تو جلدی جلدی کونے میں چلا گیا اپنے کپڑے کو سمیٹنے لگا کہ کہیں میرے کپڑوں پر مٹی نہ لگ جائے کہیں میرے کپڑوں پر دست اور غبار نہ لگ جائے تو اس لیے وہ جلدی جلدی ایک کونے میں ہو گیا ایک نوجوان جو وہاں پر کھیل رہا تھا اس نے دیکھ لیا تو اس نوجوان نے اس سے کہا کہ بھائی مٹی سے بہت ڈر لگتا ہے دست سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو دور بھاگ رہا ہے ارے پتا ہے تجھے ایک دن جب تیری موت آئے گی نا تو یہی مٹی تیرے اوپر ڈال دی جائے گی اور اب تو تو ذرا سی مٹی سے گبراتا ہے وہ تو وہ دن ہوگا تو قبر میں ہوگا اور منو مٹی کو تیرے اوپر ڈال دیا جائے گا اس وقت تو بچ کے کہاں جائے گا اس نوجوان کا تو مڑ خراب ہو گیا کہ میں گھر سے نکلاتا شہر میں آیا تاکہ یہاں موت کے بارے میں سنائی نہ دے تو یہاں بھی لوگ موتی موتی کا کا کرتے ہیں اور ذکر کیا جاتا ہے اس نے کہا میں یہاں بھی نہیں رہوں گا جہاں موت وہاں سے میں چلا جاؤں گا وہ جنگل میں چلا گیا کہا اس تنہائی میں جنگل میں ویرانے میں یہاں مجھے موت نہیں پکڑے گی یہاں موت کا کوئی ذکر نہیں کرے گا یہاں میں بڑے آرام سے رہوں گا ابھی وہ سوچ رہا ہے ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھا تھوڑی دیر ہوئی اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک ہاتھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے ایک ایلیفنٹ رور کرتا ہوا چنگارتا ہوا اس کی طرف بڑی تیزی سے آ رہا ہے وہ دل میں کہنے لگا گھر سے نکلا شہر گیا شہر سے نکلا جنگل میں آیا موت سے بچنے کے لیے آیا یہ موت تو سامنے ہی میرے پاس آ رہی اب جو گھبرایا ہے تو وہیں سے اٹھا اور اس نے بھاگنا شروع کیا کتابوں میں لکھا ہے اب حال یہ ہے یہ بھاگ رہا ہے اور پیچھے اس کے ہاتھی دوڑ رہا ہے یہ تیزی سے بھاگ رہا ہے پیچھا اس کا ہاتھی کر رہا ہے وہ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنا ہوا ہے دروازہ کھلا تھا جلدی سے اندر گیا دروازے کو لاک کیا اور جا کر روم کے کونے میں بیٹھ گیا سوچنے لگا کہ شاید یہ ہاتھی اندر نہیں آئے گا چلو تھوڑی دیر کے لیے تو جان بچ گئی ہو سکتا ہے یہ ایلیفنٹ یہاں سے روانہ ہو جائے اور میں بچ جاؤ کونے میں بیٹھ گیا ہاپ رہا تھا ہیوی بریدنگ اس کی ہو رہی تھی اچانک اس کی نظر پڑی کہ اس کے رائٹ سائٹ پر تو ایک سانپ موجود ہے جو اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے یہ گھبرایا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میں دوڑتا ہوا بھاگ رہا ہوں اور ہر جگہ موت سامنے آتی ہے لیفٹ سائڈ پر موو ہوا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک سکورپین موجود ہے دائیں جانب سانپ بائیں جانے بچھو ابھی اس پریشانی میں تھا کہ وہ ہاتھی اس گھر کے پاس پہنچ گیا اور دروازے سے اپنی ٹرنک ڈالنے لگا اپنی سونڈ کو وہ دروازے سے اندر داخل کرنے لگا اب اسے سمجھ میں آ گیا اب جا کر اسے احساس ہوا کہ اگر اللہ موت دینا چاہے تو پھر موت سے بچنا ناممکن ہے اسی وقت سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے مولا اب مجھے سمجھ میں آ گیا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا میں گھر سے دوڑا میں شہر میں گیا میں شہر شہر سے دوڑا میں جنگل میں آیا میں جنگل سے دوڑا میں جھوپڑے میں پہنچا لیکن موت نے تو میرا برابر پیچھا کیا اور یہ اللہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ موت سے بچنا ناممکن ہے اللہ مجھے یقین ہے یہ سام یہ بچھو سامنے ہاتھی میں ختم ہو جاؤں گا لیکن اللہ اگر تو بچانا چاہے تو ابھی بھی بچا سکتا ہے سجدے میں پڑا ہوا گڑ گڑا رہا ہے رو رہا ہے غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے جب تجھے موت کا یقین ہو چکا ہے تو دیکھ میں وہ ذات ہوں کہ ایسے وقت میں بھی تجھے بچا لوں گا یہ شخص سجدے سے سر اٹھاتا ہے اس کی آنکھیں حیران ہیں دیکھ کر کہ وہ سانپ جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ دروازے کے باہر نکل رہا ہے وہ بچھو جو اس کے قریب میں کھڑا تھا وہ دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کتابوں میں ارباب تفسیر نے اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ باہر نکلا ہے اور اس نے دیکھا سانپ باہر چلا گیا بچھو باہر نکلتا ہے ہاتھی دروازے پر کھڑا ہے بچھو نے ہاتھی کے سونڈ پر ڈنک ماری ہاتھی زور سے چنگاڑا اور اس کے پوائزن اس کے بدن میں پھیل گیا گیا وہ وہیں زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا بچھو وہاں سے چلا گیا اور یہ نوجوان صحیح سالم باہر نکل گیا لیکن اس کی زبان کہہ رہی تھی کل نفس الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے قرآن نے اسی کو کہا قل ان الموت تفرون اے میرے محبوب کہہ دو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو جب اس کا وقت آ جاتا ہے زندگی ختم اور موت کا جب وقت آتا ہے موت آ کر رہتی ہے اس لیے ہمارے آقا جناب نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے فرماتے ہیں میں اس مجلس میں تھا اور میرے ساتھ دوسرے صحابہ تھے ہم تقریباً دس آدمی تھے فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے قال رجل من الانصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس و اعظم الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتلائی ہے کہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی کون ہے دنیا کا سب سے ہوشیار آدمی کون ہے اس دنیا میں سب سے انٹیلیجنٹ کون ہے ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر للموت و اکثر ہم استعداد للموت اولائی دنیا و کرامت الاخرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مند انسان وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہمارے نبی فرماتے ہیں موت کو یادہ یاد کرنے والا اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والا یہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے دنیا میں بھی فائدہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی شرافت اور کرامت کو لے کر جائے گا تو اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے ایمان والو اپنی موت کے لیے پریپریشن شروع کر دو تیاریاں شروع کر دو اسی لیے اللہ والے گزرے ہیں حضرت ربی بن حیثم رحمت اللہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک گڑا اور ایک قبر کھود کر رکھی تھی ڈیلی اس گڑے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے پھر باہر نکلتے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون سا عمل ہے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں قبر کو اس لیے رکھا ہے اور روزانہ قبر میں جاتا ہو تاکہ یہ جانا مجھے یاد دلاتا رہے کہ ایک دن تجھے قبر میں جانا ہے ورنہ اگر اس قبر سے میری غفلت ہو گئی تو میری پوری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی اتنا اہتمام تھا موت کو یاد کرنے کا اور اسی بنا پر حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ موت موت آئے گی اور کا ٹائم اللہ نے ایسا رکھا ہے ہے کہ جتنی روزی اللہ نے نصیب میں رکھی جتنا کھانا اللہ نے نصیب میں رکھا ہے جتنی سانسی اللہ نے نصیب میں رکھی ہے اللہ سب دے گا ادھر کوٹا ختم ہو جائے گا ادھر موت سامنے کھڑی ہوئی ہوگی پھر یہ بھی دیکھا جائے گا یہ جوان تھا یا بوڑھا تھا تندرست تھا یا بیمار تھا مالدار تھا یا غریب تھا وقت آئے گا روزی مکمل ہو گئی کام ختم اور زندگی ختم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وَإِنَّ نَفْسَ لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا میں بولٹن میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو آپ نے بھی کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی موت کا وقت آیا ہے اور موت کے بستر پر آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ہم نے بھی دیکھا ہے اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جب ایک آدمی موت کے بستر پر ہوتا ہے بالکل آخری وقت ہوتا ہے تو گھر والے ایسا کہتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے اب وقت ختم ہو رہا ہے اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی ہے ہیوی بریدنگ ہو رہی ہے کوئی گھر والا کہتا ہے لاؤ بھائی لاؤ ذرا زمزم کا پانی لے کر آؤ لاؤ ذرا زمزم نو پانی لاؤ ہم اس کے منہ میں پانی ڈال دیتے ہیں زمزم کا پانی منگواتا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے بھائیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ آدمی جو آخری سانس سے لے رہا ہے جب اس کے منہ میں زمزم کا پانی کسی کے ذریعے سے دھیرے دھیرے منہ میں ڈالا جاتا ہے ہم نے دیکھا تھوڑا پانی منہ میں جاتا ہے تھوڑا پانی سائڈ سے نیچے بستر پر گر جاتا ہے یہ کیا ہے کچھ پانی اندر کچھ پانی باہر گویا اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اس کے مقدر کی جتنی روزی ہے وہ تو میں اس کے پیٹ میں جانے دوں گا لیکن جو مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ سائٹ سے نکل کر باہر گر جائے گا اور یہی ہوتا ہے چند قطرے اندر گئے کچھ قطرے باہر گر گئے اور آخری سانسیں لیتا ہوا وہ دنیا سے چلا جاتا ہے بلکہ یہ بھی دیکھا ہم نے کہ میت جب دنیا سے آدمی جاتا ہے اس کی سانس بہت تیز ہو جاتی ہے اتنی ہیوی بریدنگ کرتا ہے تو یا اللہ یہ بتلاتے ہیں کہ جتنی کاؤنٹنگ لے کر آیا تھا اپنی سانسوں کی کاؤنٹنگ کو وہ پورا کر رہا ہے ادھر سانس ختم ٹائم آیا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے اتنا ملنے کے بعد میں اس دنیا کو ہمیں چھوڑ کر جانا پڑے گا اور بڑے بڑے نبی آئے سارے نبیوں کو بھی موت کا سامنا تو کرنا پڑا اور ایسا کہ جو اللہ نے ٹائم فکس کیا تھا اس ٹائم میں پھر آگے پیچھے نہیں ہوا اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ وَلَنْ يُوَخِرُ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا جَلُحَا کہ اللہ مؤخر نہیں کرتے ہیں جب ٹائم آ جاتا ہے جو سلوٹ اللہ نے طے کیا ہے اس وقت میں جانا ہی پڑتا ہے ترمیری شریف کی ایک بڑی پیاری روایت سناؤں سیدنا حضرت آدم علیہ السلات وسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا وہ تو جنت میں رہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی جتنی اولاد دنیا میں آنے والی تھی سب کی شکلیں بتائی ہیں حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اور سب کی شکلیں سامنے نظر آ رہا ہے انہیں یہ ہے میری اولاد یہ ہے انسان جو دنیا میں قیامت تک آنے والے ہیں گویا سب کی ایک ریل چل رہی ہے سب شکلیں بتائی جا رہی ہے اور اتنا ہی نہیں جتنے لوگوں کی صورتیں بتائی گئی اللہ نے ان کی پیشانیوں پر ان کی عمر بھی بتلا دی کہ یہ بندہ اتنے سال جیے گا یہ بندہ اتنا جیے گا اور حضرت آدم علیہ السلام دیکھتے جا رہے ہیں تربی شریف کی روایت حضرت آدم علیہ السلام نے ان لوگوں میں جن کی شکلیں بتائی جا رہی تھی ایجز بتائی جا رہی تھی ایک شخص کو دیکھا چہرہ بڑا خوبصورت معلوم ہو رہا تھا بالکل بڑا خوبصورت وہ شخص تھا اس کی ایج لکھی ہوئی تھی فورٹی چالیس حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت رحم آ گیا کہنے لگے کہ اللہ یہ میری اولادوں میں سے یہ جو شخص ہے اس کی ایج بہت چھوٹی ہے اونلی فورٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آدم یہی ایج ہم نے اس کی طے کی ہے حضرت آدم علیہ السلط وسلام نے فرمایا کہ مولا میری ایک ریکویسٹ ہے اگر تو میری ریکویسٹ قبول کرتا ہے تو اللہ میری جو عمر تو نے دی ہے اس میں سے سکسٹی ایئرز اس کو دے دے تاکہ اس کی سینچری کمپلیٹ ہو جائے تاکہ یہ سو سال کا ہو جائے میرے ساٹھ سال اسے دے دے مولا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ہمارا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے لیکن چونکہ تم ہمارے نبی اور ہمارے برگزیدہ بندے ہو جہاں ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی تمہاری زندگی کے سکسٹی ایئرز ہم اس شخص کو دے دیں گے خیر واقعہ ختم ہو گیا آدم علیہ السلام جنت میں ہے سٹوری بہت لمبی ہے کہ بعد میں ماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی ایک لغوش ہو گئی اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا دنیا میں بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے اور میرے بھائیوں قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کس زمین میں مرے گا کب مرے گا لیکن اللہ اگر بتلا دے تو الگ بات ہے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے کرم یہ کیا کہ انہیں زمین میں بھیج دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ آدم تمہاری ایج ون یرز کی ہوگی تم ایک ہزار سال تک دنیا میں جیو گے حضرت آدم علیہ السلام اب دنیا میں ہے اللہ سے معافی مانگی توبہ قبول ہو گئی اولاد ان کی پیدا ہوتے جا رہی ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور آدم علیہ السلام کی ایج ہوئی نائن اینڈ فورٹی ایئرز نو سو چالیس سال کی عمر ہوئی ملک الموت ان کے پاس آ گئی حضرت آدم سلاۃ وسلام کو کہا آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہے میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں سیدنا حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ملک الموت بیفور ٹائم بہت جلدی پہنچ گئے سکسٹی ایئرز پہلے چلے آئے تو مجھے اللہ کی طرف سے بتلایا گیا تھا کہ مجھے ایک ہزار سال کی عمر ملے گی ابھی تو نائن ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ہوا ہے سکسٹی ایئرز میری لائف کے باقی رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا آدم تم بھول گئے لیکن ہم نہیں بھولے یاد کرو اس دن کو جب تم نے یہ کہا تھا کہ وہ نوجوان جو چالیس سال کا ہے میری ساٹھ سال اس کو دے دیے جائے اے آدم تمہاری دعا کو اس وقت قبول کر لیا گیا تھا اور تمہاری زندگی کے سکسٹی ایئر ہم نے اس نوجوان کو دے دیے تھے اور وہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ میرے ہی نبی ہے حضرت علیہ السلام و السلام جو تمہارے بعد آنے والے ہیں تمہاری ایک مدت کے بعد آئیں گے لیکن ہمارا فیصلہ یقینی اور اٹل ہے تمہارے سکسٹی ایئر ان کے نصیب میں دے دیے گئے ہیں اس لیے تمہاری موت کا وقت آ چکا ہے اسی وقت ملک الموت کو حکم ملا اور ملک الموت نے حضرت آدم علیہ السلام کے روح کو قبض کر دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے اور میرے بھائیوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر موت سے بچنے کی کسی میں طاقت ہوتی اور کوئی ایسا ہوتا جو موت سے بچ سکتا تو بڑے بڑے نبیہ گزرے ہیں بڑے بڑے انبیاء گزرے یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے اور حضور کو بھی فرما دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت تو آپ کے پاس بھی آنے والی ہے ملک الموت کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ میرے محبوب اور میرے آخری نبی ہے ان سے پہلے پرمیشن لینا بخاری شریف مسلم شریف میں روایت موجود کہ ان سے پہلے اجازت لینا اور باقاعدہ اجازت لی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں اگر آپ منع کرو تو میں واپس چلا جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت سے تم بتاؤ کیا جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے ملک الموت نے کہا کہ جی ہاں اللہ نے مجھے یہی کہا ہے کہ میرے محبوب کی مرضی پر چھوڑ دینا حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنے میں تشریف لائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ملک الموت آئے ہیں میری روح قبض کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں تم کیا کہتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی میں صرف اتنا کہوں گا اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے یہ جملہ سننا تھا آقا مدری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روح کو قبض کر لیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا جو منظر ہے میں نے پچھلے دنوں آپ کو وہ بھی بیان کر دیا ہے برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی روح کو قبض کیا گیا اور سکسٹی تھری ایئرس اور فور ڈیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو بہرحال میرے بھائیوں نبیوں پر موت آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور جیسے قرآن کہتا ہے وَمَا نَفْسٌ بِأَيِّ عَرَضٍ دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم ہے البتہ یہ بات ضرور ہے حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کو جہاں کی مٹی سے بنایا ہے وہ اسی زمین میں جا کر دفن ہو جاتا ہے یہ اللہ کا ایک سلسلہ ہے کہ اللہ نے جس کو جہاں کی مٹی سے بنایا اس کی موت آتی ہے اور وہ وہیں کی زمین میں دفن ہو جاتا ہے اگر کسی کو مدینے میں موت آ جائے اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے اسے مدینے کی مٹی سے بنایا تھا وہ پر قبرستان میں جا کر دفن ہو گیا ہے ایک آدمی کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے کہاں زندگی گزارتا ہے سفر میں جاتا ہے وہاں پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ دلیل ہے اس بات کی اللہ نے اسے وہاں کی مٹی سے بنایا تھا جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں پر اسے پھر دفن کر دیا جاتا ہے لیکن موت کس زمین میں کس کی آئے گی یہ کسی کو پتا نہیں ہے وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سیف من سیوف اللہ دا سوڈ آف اللہ کہا جاتا تھا رات دن دعا مانگتے تھے خالد ابن ولید تو وہ مجاہد تھے جو دشمنوں کے مقابلے کے لیے نکل جاتے دشمنوں کی حالت خراب ہو جاتی کون سا ایسا میدان کون سی ایسی زمین کون سا ایسا رگستان نہیں تھا جہاں خالد ابن ولید تلوار لے کر نہ پہنچے ہو اور ایسے مرد مجاہد تھے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ختم کر دیتے تھے یہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ رات دن دعا کرتے تھے اللہ جب میری موت آئے تو کسی مرد مجاہد کے طرح میدان جنگ میں آئے میں عورتوں کی طرح بستر پر مرنا نہیں چاہتا ہوں زندگی بھر دعائیں کرتے رہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سوڈ آف اللہ کہا جاتا تھا ان کی موت بستر پر آئی ان کی موت اپنے گھر میں بستر پر آئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ زمین ہم نے طے کی ہے ہم جسے جہاں بلانا چاہے اور محدثین نے کرام نے اس پر بڑی اچھی بات لکھی کہ اتنی دعا کرتے تھے خالد ابن ولید کہ میں میدان جنگ میں لڑتا ہوا مر جاؤ پھر ان کی موت میدان جنگ میں کیوں نہیں آئی محدثین لکھتے ہیں انہیں اللہ کے نبی نے لقب دیا تھا دا سوڈ آف اللہ اللہ اللہ کی تلوار اور اللہ کی تلوار کو کوئی نہیں توڑ سکتا وہ تو اللہ کی تلوار ہے اللہ کی تلوار کو کون مار کر گرائے گا اس لیے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت آئی تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر آئی ہے سکندر الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہا جاتا ہے سکندر جس نے یونان سے نکل کر ملکوں کو فتح کرنا شروع کیا اور سات بڑے بڑے ملک کو سیون کنٹریز کو سات بڑے بڑے ملکوں کو جو سمندروں پارتے ہیں ان سب کو فتح کرتا ہوا کونکر کرتا ہوا الیکسینڈر دا گریٹ بن گیا یہاں تک کہ اخیر میں پنجاب پہنچا اور پنجاب کو بھی اس نے فتح کر لیا ابھی تو اور آگے جانا چاہتا تھا لیکن اللہ کی طرف سے اس کا وقت آ گیا الیگزینڈر دا گریٹ جسے کہا جاتا ہے ساتھ ساتھ سلطنتوں کا مالک جب موت کا اس کا وقت آیا ہے بستر پر پڑا ہوا تھا اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ کہا اور امید تھی کہ کئی ملکوں کو فتح کر لو لیکن اب میرا وقت آ چکا ہے میری زندگی ختم ہونے والی ہے اب میں دنیا سے جانے والا ہوں اے میرے ساتھیوں بتاؤ کہ جب میری موت آ جائے گی کیا تم میرے کفن دفن کا انتظام کرو گے ساتھیوں نے کہا فوجیوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے ہم آپ کے کفن دفن کا ضرور انتظام کریں گے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس وقت الیگزینڈر دا گریٹ سکندر اعظم نے یہ وصیت کی اور کہا کہ جب مجھے تم کفن پہناؤ اور جب کفن مجھے پہنا دو اور میرے جنازے کے اٹھانے کا ٹائم آئے تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر کر دینا پوری باڈی پر کفن ریپ کرنا لیکن دونوں ہاتھ میرے سے ایک بار چھوڑ دینا لوگ کہنے لگے کہ حضرت نہیں نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا دنیا کیا کہے گی دنیا والے کہیں گے سکندر کتنا لالچی تھا کہ سات سات سلطنتوں کو فتح کرنے کے بعد بھی ہاتھ باہر لے کر گیا کہ اور ایک سلطنت ہاتھ میں آ جائے اور کچھ پتہ نصیب ہو جائے دنیا آپ کی مذاق اڑائے گی کہے گی کہ اتنی ساری مملکتوں کے بعد بھی مرتے دم بھی خالی ہاتھ باہر نکالا اور ہاتھ کو باہر لٹکا کر گیا کہ ایک اور ملک میرے ہاتھ میں آ جائے ہم ایسا نہیں کریں گے سکندر نے کہا کہ نہیں نادانو تم میرا مطلب نہیں سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میری موت کا وقت آئے جب تم مجھے کفن پہناؤ میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے کہ وہ سکندر اعظم جو سات سات ملکوں کا مالک ہے لیکن جب اس کی موت آئی ہے تو وہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اتنی بڑی فتوحات اس نے حاصل کی دنیا نے اسے الیگزینڈر گریٹ کر کے سیلیوٹ کیا لیکن اس کی موت کے وقت بھی دونوں ہاتھ خالی تھے گویا میں یہ لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا میں جتنا بھی کماؤ گے اچھلو گے کودو گے موت کے وقت تو خالی ہی جاتا ہے اس لیے میرے بھائیوں دنیا سے ہم سب کو خالی ہاتھ لوٹنا ہے کام آئیں گے ہمارے وہ آمان عمال جو ہم نے موت کے لیے پریپیریشن کیا ہے تیاریاں کی ہے اپنے آپ کو سوالا ہے یہی چیز ہمارے کام آنے والی ہے ورنہ ہمیں دنیا سے خالی ہاتھ لوٹنا ہے اور اقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر رہے وہ ہارون رشید کا واقعہ بڑا مشہور ہے ہارون رشید کے یہاں ایک اللہ والے تھے حضرت بہلول رحمت اللہ کے علیہ اللہ کے ولی ہے لیکن بالکل بھولے بھالے سیدھے ویری سمپل سمپل اتنے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے یقین کر لے کوئی اڑا دے تو سن لے ایسے بھولے بھالے ہارون رشید نے اپنے ساتھیوں سے کہہ کر رکھا تھا کہ بہلول بہت بڑے انسان ہیں میں ان سے محبت بھی کرتا ہوں ان کا رسپیکٹ بھی کرتا ہوں اس لیے یہ جب میرے دربار میں آئے ان کو کوئی نہیں روکے گا یہ رات کے وقت بھی آئے تو ان کو ڈائریکٹ میرے محل میں میرے خوابگاہ میں بیچ دینا ایک دن حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس آئے ہارون رشید بیٹھا ہے دربار سجا ہوا ہے بہت بولے والے ہارون رشید کو مزاق سوجی مذاق بھی کرتا تھا محبت بھی کرتا تھا رسپیکٹ بھی کرتا تھا ہارون رشید نے یہ کیا ایک لکڑی منگوائی ایک سٹک منگوائی اور بہلول کے پاس جا کر کہا کہ بہلول میرا جہاں تک خیال ہے اس دنیا کا سب سے بڑا بے وقف انسان کو اتنے بے کوئی چیز سمجھتے نہیں اتنے نادان ایسے بھولے بھالے ہو تو اس لیے یہ سٹک تمہارے پاس رکھ لو اور ہاں بہلول اگر تمہیں تمہارے بعد تم سے بھی زیادہ کوئی دنیا کا بے وقوف انسان مل جائے تو یہ سٹک اس کو پاس آن کر دینا ابھی تو تم اس کے مستحق ہو لیکن تمہیں اگر کوئی ملے جو تم سے بھی بڑا بے وقوف ہے ہے نادان تو یہ سٹک اس کو دے دینا حضرت بہلول رحمت اللہ علی اللہ کے ولی تھے بڑے خوشی سے انہوں نے وہ سٹک لے لیا کہا تھینک یو جزاک اللہ اپنے پاس سٹک لے لی اور رکھ لیا زمانہ گزر گیا ایک دن حضرت بہلول رحمت اللہ علی اپنے گھر پر آرام کر رہے تھے اور اچانک خبر آئی کہ ہارون رشید کی طبیعت بہت خراب ہے اور بالکل موت کے بستر پر ہے اس کی موت کا وقت آ گیا ہے حضرت بہلول رحمت اللہ علی کو جب پتا چلا ہارون رشید سے محبت بھی بہت کرتے تھے فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور وہ سٹک جو ایک زمانے سے ان کے گھر میں پڑی ہوئی تھی اسے بھی ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد وہ لکڑی لے کر ہارون رشید کے دربار میں گئے روم کے کارنر میں اس ٹک کو رکھ دیا اور پھر ہارون رشید کے پاس گئے اور کا بادشاہ سلامت ہارون رشید کیا حال ہے ہارون رشید نے کہا کہ بس ٹائم فنیسٹ اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے اب لگتا ہے کہ میرے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو ہارون رشید کو یہ کہا کہ بادشاہ سلامت موت کے سفر پر جا رہے ہو آخرت کے سفر پر کہا بس اب تو وہی وقت آ گیا ہے اللہ کے پاس جانا ہے بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت تم نے اپنے باڈی گارڈز بھیج دیا آگے تمہارے باڈی گارڈز گئے کہ نہیں آگے اور وہ ٹینٹ جو تم لگایا کرتے تھے وہ تم نے بھیج دیا تمہارے فوجی کو اور تمہارے کھانے کا کیا انتظام ہے تمہارا خود بھی چلا گیا ہوگا تمہارا شیف بھی پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا کھانے کے برتن گئے یا نہیں گئے سارے ساز و سامان گئے یا نہیں گئے اور ہاں وہ تمہارا ڈنلپ کا گدا وہ بھی تم نے بھیجا یا نہیں بھیجا یہ سب گیا یا نہیں گیا تو ہارون رشید کہنے لگا کہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے کوئی آخرت کے اندر گدے لے کر جاتا ہے آخرت میں برتن بیچتا ہے وہاں باڈی گارڈز کو بیچتا ہے وہاں پر ٹینٹ کو بیچتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہو بہلول تم واقعی پر بڑے بے وقوف ہو بہلول نے کہا کہ حضرت دنیا میں تو میں تمہیں یہی دیکھ رہا تھا کہ چھوٹا سا سفر کرنا ہوتا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہوتا پہلے تمہارے باڈی گارڈز جاتے تمہارا ٹینٹ لگتا تمہارا باورچی جاتا تمہارا بستر لگتا تمہارا ساتھ و سامان پہنچتا ساری تیاریاں ہوتی تھی اس کے بعد تم ایک چھوٹا سا سفر کیا کرتے تھے اتنے چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے اتنے بڑے بڑے تم نے انتظام کیے آج اتنا بڑا سفر کر رہے ہو اور سامنے کچھ بھی نہیں اور کوئی تم نے تیاری نہیں کی تم سے بڑا بے اور کون ہو سکتا ہے بہلول اٹھے اسٹیک لے کر آئے اور کہا کے فور امپورٹینٹ یہ ہے آپ کی وہ لکڑی جو آپ نے مجھے دی تھی کہ دنیا کے بڑے بے وقوف کو دے دینا آج مجھے مجھ سے بھی بے وقوف مل گیا کہ جو معمولی سفر کے لیے تو اتنے اتنے انتظامات کیا کرتا تھا آج بڑے موت کے سفر پر جاتا ہے کہ جہاں کی ٹکٹ نان ریٹرنیبل ہے واپس نہیں آنے والے ہو اس کے لیے تم نے تو کچھ بھی تیاری نہیں کی ہے ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہارون رشید کہنے لگا کے بحلول میں تمہیں بہت بڑا بے وقوف سمجھتا تھا لیکن تم تو اقل مندوں کی اقل مند نکلے اور بحلول سچ بات ہے مجھ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے ساری تیاریاں میں نے کر لی لیکن میں آخرت کی تیاری کرنا تو بھول ہی گیا عمل کچھ بھی نہیں ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو دامن میرا خالی ہے تم اللہ کے ولی ہو دعا کر دینا اللہ میرے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دے تو میرے بھائیوں موت کے لیے تو مجھے ہم سب کو مل کر تیاری کرنی اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ ہمیں وہ دن دکھا دے جسے قرآن میں اللہ تیسویں پارے میں بیان کرتا ہے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنہ اللہ وہ دن دکھاتے کہ جب ہماری روح اللہ کے پاس جائے جب خدا کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے اللہ اعلان کرے اے وہ مطمئن نفس جا آج میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو آجا تو میرے بندوں میں آجا آجا تو میری جنت میں داخل ہو جا اللہ یہ خوشخبری ہم سب کو سنا دے اور اللہ تبارک و تعالی زندگی میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اللہ تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب رب العالمین وآخر الحمدللہ العالمین